السلام علیکم students I am Waseem Ikram this is the forty fourth lecture in a series of forty five lectures on digital logic design کیسے ہیں آپ چل آپ اچھے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے memory expansion address decoding memory maps پہ بات کی تھی اور اس کے بعد ہم نے ایف پی جی اے ڈیوائسز پہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا آج انشاءاللہ ایف پی جی سے بات شروع کریں گے اور آگے ہم اے ٹو ڈی کنورٹرز اور ڈی ٹو اے کنورٹرز کی بات کریں گے اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر شروع کریں آئیے لاسٹ لیکچر کے کچھ کانٹینٹس ریویو کر لیں لاسٹ لیکچر میں جیسے میں نے بتایا بات ہم نے شروع کی تھی میموری میپ سے ڈی کوڈنگ اور میموری ایکسپینشن سے بیسکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی آپ ڈیجیٹل سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں آپ کا کوئی کمپیوٹر سسٹم ہے تو اس کی اپنی ایک میموری ریکوائرمنٹ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مائکرو پروسیسر جو ہے کتنے ایڈریسز جنریٹ کر رہا ہے سو بیسکلی وہ total addressable memory space determine ہوگی اس سے اب کسی بھی سسٹم میں ریم چاہیے انسٹرکشنس کو اسٹور کرنے کے لیے پروگرامس کو اسٹور کرنے کے لیے روم چاہیے کچھ انیشلائزیشن کے لیے ٹیبل اسٹور کرنے کے لیے بفرز کی ہم نے بات کی تھی سسٹم میں بفرز چاہیے ڈاٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اسٹیک امپلیمنٹ کرنا ہے تو یہ ساری جو ڈفرنٹ فارمس آف میموریز ہیں یہ ایڈریس ہوں گی مائکرو پروسیسر سے ایکسیسیبل ہوں گی مائکرو پروسیسر سے اب بیسکلی کتنی ریم چاہیے کتنی روم چاہیے بفر کا سائز کیا ہونا چاہیے اسٹیک کا سائز کیا ہونا چاہیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ڈیجیٹل سسٹم کی ریکوائرمنٹ پہ جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا اگر پروگرام چھوٹا ہے فیو انسٹرکشنز ہیں تو چھوٹی ریم چاہیے ہوگی ٹیبلس بہت سارے آپ نے امپلیمنٹ کیے ہیں یا بفر بہت زیادہ امپلیمنٹ کیے ہیں تو اکارڈنگلی وہ جو میموری ہے بفر کی میموری روم جو ہے وہ زیادہ ہوگی دوسری ہم نے بات کی تھی کہ جو سسٹم ہے وہ ایڈریس پیس تو ہم نے ڈیٹرمن کر لی ڈیٹا یونٹ جو سائز ہے وہ بھی سسٹم پہ ڈپینڈ کر رہا ہے کچھ کمپیوٹر سسٹمس ہیں جو ایٹ بٹ انفارمیشن سے کام کرتے ہیں دوسرے کمپیوٹر سسٹمز ہیں وہ سکسٹین بٹ انفارمیشن سے بات کر, آ, کام کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو فور بٹ انفارمیشن سے کام کر رہے ہیں سو so بیسکلی ان ساری ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے میموری جیسے ہم نے بتایا کہ ایک فکسڈ فارمیٹس میں اویلیبل ہے یا تو سنگل بٹ میں اویلیبل ہوگی یا فور بٹ میں ہوگی یا ایٹ بٹ میں ہوگی نمبر آف لوکیشنز جو ہیں وہ بھی تقریباً فکسڈ ہیں تو بیسکلی جو ہمارے پاس میموری اویلیبل ہے اس کو ہم نے اس قسم کا یوز کرنا ہے اس قسم سے یوز کرنا ہے یا کونیکٹ کرنا ہے تاکہ جو ہمارے ڈیجیٹل سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہو بیسکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایز اے میموری میپ کی صورت میں ہم ڈٹرمن کریں گے دکھائیں گے ایکسپلین کریں گے کہ ریم اتنی ہے یہ سائز ہے یہ بیس ایڈریس ہے ادھر ختم ہو رہی ہے اس طرح روم جو ہے اس کا یہ سائز ہونا چاہیے فلانے بیس ایڈریس سے شروع ہو رہی ہے اور اس پرٹیکولر بیس ایڈریس پہ ختم ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کر لیں گے اس کے بعد جو اویلیبل میموری ہے ان کو آپس میں کونیکٹ کرنا ہے تاکہ یہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہو جائیں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس دو میمریز ہوں تو اگر ہم نے ڈیٹا یونٹ سائز بڑھانا ہے لیٹ سے ایٹ بٹ ڈیٹا ہے اور سکسٹین بٹ ہمیں چاہیے جو ہمارا ڈیجیٹل سسٹم ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ sixteen bit data unit size ہو تو بیسکلی دو میمریز کو آپس میں آپ نے ایسا جوڑنا ہے کہ دونوں میموریز میں جو ایک جیسی لوکیشنز ہیں لیٹ سے پہلی لوکیشن یا آخری لوکیشن یا ففتھ لوکیشن دونوں میموریز میں یہ ساری اکٹھی یا سائملٹینیسلی سلیکٹ ہوں سو بیسکلی دونوں کے ایڈریس لائنس ہم نے آپس میں جوڑ دی تھیں چپ سلیکٹس آپس میں جوڑ دیے تھے ریڈ رائٹ لائن جو ہے وہ بھی دونوں کی مشترکہ تھی جب بھی ریڈ رائٹ سگنل اپلائی کریں گے دونوں میں ریڈ ہوگا یا رائٹ ہوگا جو ڈیٹا لائنز ہیں وہ ہم نے سیپریٹ رکھی تھی تاکہ جو ڈیٹا یونٹ کا سائز ہے وہ ڈبل ہو جائے نیکسٹ ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم نے نمبر آف لوکیشنز بڑھانی ہے ہمارا سے پروگرام جو ہے فور کے ہے وہ بڑھ گیا ہے ایٹ کے میموری اسپیس چاہیے تو بیسکلی میموری کو ڈبل کرنا ہے نمبر آف لوکیشن ڈبل کرنی ہے سو so وہ کیسے کریں گے بیسکلی ایڈریس لائنس دونوں میموری کی جو ہیں وہ آپس میں جوڑ دیں گے ڈیٹا لائنس بھی آپس میں جوڑ دیں گے ریڈ رائٹ لائنس بھی آپس میں جوڑ دیں گے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو پہلی میموری ہے وہ فور کے پہلے والے فور کے ایڈریسز کے لیے سلیکٹ ہو اور جو دوسری والی میموری ہے وہ نیکسٹ فور کے ایڈریسز کے لیے سلیکٹ ہو تو بیسکلی کسی ڈیوائس کو ڈیجیٹل لاجک میں سلیکٹ کرنے کے لیے چپ سلیکٹ سگنل کو یوز کیا جاتا ہے سو ایک ایکسٹرا ایڈریس لائن چاہیے کیونکہ بیسکلی ہم نے جو ٹوٹل ایڈریسبل اسپیس ہے وہ ڈبل کر دی ہے سو so, جو ایکسٹرا ایڈریس لائن ہوگی وہ اگر ڈائریکٹلی ہم پہلے چپ کے چپ سلیکٹ سگنل کے ساتھ کونیکٹ کر دیں ریزیومنگ کے چپ سلیکٹ سگنل جو ہے وہ ایکٹیو لو ہے تو جب بھی وہ ایکسٹرا ایڈریس لائن پہ زیرو ہوگا پہلا والا چپ سلیکٹ ہو جائے گا اور اگر جب ون ہوگا تو دوسرا والا چپ سلیکٹ ہوگا کیونکہ اس کے چپ سلیکٹ سگنل کے ساتھ ہم نے through a not gate connect کیا ہوا سو so, اس طرح بیسکلی یوزنگ ٹو میمریز ان کو ہم نے کونیکٹ اس طرح کیا ہماری لوکیشن ڈبل ہو گئی ہیں تیسرا ہمارے پاس ایشو یہ تھا کہ اگر ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ ہم نے ڈیٹا یونٹ سائز جو ہے وہ بڑھانا ہے اور نمبر آف لوکیشن وہ بھی بڑھانی ہے تو بیسکلی ہم نے کہا تھا کہ چار بیسکلی جو ٹوٹل ایڈریس اسپیس ہے یا میموری کیپیسٹی ہے وہ کوڈروپل کر رہے ہیں چار گنا کر رہے ہیں تو چار چپس ہمیں چاہیے ہوں گے اور ان کو آپس میں کونیکٹ کرنا ہے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ساروں کی ایڈریس لائنز آپس میں کونیکٹ کر دیں گے ڈیٹا لائنز جو ہیں جو دو اوپر والے ہیں جن کی مدد سے ہم جو ہے ڈیٹا یونٹ سائز بڑھا رہے ہیں ان کی تو ڈیٹا لائن سیپریٹ ہوں گی پر جو نیچے والے نیکسٹ ٹو چپس ہیں جن کی وجہ سے لوکیشنز بڑھ رہی ہیں ان کی آپس میں ڈیٹا لائنز جوڑ دیں گے چپس لیک سگنل سے جو پہلے دو چپس ہیں جو ڈیٹا سائز کو بڑھا رہے ہیں ان کو ہم اکٹھا سلیکٹ کریں گے نیکسٹ ٹو جو چپس ہیں ان کو ہم اکٹھا سلیکٹ کریں گے بیسکلی جو ایکسٹرا ایڈریس لائن ہوگی وہ چپ سلیکٹ پہلے والوں کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور دوسرے والوں کے چپ سلیکٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوگی using a not gate read write line جیسے ہم نے بتایا تھا دیکھا بھی تھا کہ ساروں کو اکٹھی کنیکٹڈ ہے ہم نے ایڈریس ڈیکوڈنگ کی بات کی تھی بیسکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ڈفرنٹ جو چپس ہیں ان کا کوئی بیس ایڈریس ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے ان ڈفرنٹ چپس کی میموری چپس کی جو امپلیمنٹیشن میں دیکھا تھا جو بھی لوکیشن ہے اس کو ہم ایزیوم کر رہے ہیں پہلی والی لوکیشن اس کا ایڈریس زیرو ہے اور آخری والی جو لوکیشن ہے کسی بھی میموری چپ میں اس کو ہم ایڈریس این کہتے ہیں جب دو آئیڈینٹیکل چپس وہ آپس میں ہم نے اس طرح کنیکٹ کیے تاکہ لوکیشنز ڈبل ہو جائیں سو دیٹ مینس جو دوسرا چپ ہے اس کا کچھ اسٹارٹ ایڈریس جو ہے یا بیس ایڈریس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا زیرو نہیں ہوگا سو بیسکلی بیس ایڈریس کیسے ڈیٹرمن ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ ایڈریس ڈی کوڈرز کی مدد سے ایڈریس ڈی کوڈرز ہم ڈسکریٹ لاجک کی مدد سے بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا M to N decoder سے بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سو so, جو موسٹ سگنیفیکینٹ ایڈریس لائنز ہیں وہ ان ڈی کوڈرز کے ان پٹ پہ کنیکٹڈ ہیں آؤٹ پٹ پہ ایک ہی لائن ایکٹیو ہوگی سو so, اگر two to four decoder ہے لیٹ سپوز تو اس کے دو جو ان پٹس ہیں ان میں دو ایڈریس لائنس ہوں گی depending on the value of those two address lines ایک آؤٹ پٹ سلیکٹ ہوگا وہ آؤٹ پٹ جو ہے ایک چپ سلیکٹ پین کے ساتھ کنیکٹ کر دیں ایک میموری کے اسی طرح دوسرا جو آؤٹ پٹ ہے وہ دوسرے میموری کے چپ سلیکٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں so at any given instant جو بھی ایڈریس ان پٹ پہ ویلو ہوگی ایک چپ سلیکٹ آؤٹ پٹ سلیکٹ ہوگا جس کی مدد سے ہم ایک ہی چپ کو سلیکٹ کر رہے ہیں سو بیسکلی جس ایڈریس پہ پرٹیکولر چپ سلیکٹ ہو رہا ہے وہ ہم کہیں گے اس کا بیس ایڈریس ہے نیکسٹ ہم نے بات کی تھی ایف پی جی اے ڈیوائسیز پہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا P L D devices so programmable logic devices ہیں پروگرام کر کے ہم کمبینیشن سرکٹ بنا سکتے ہیں یا سیکوینشل سرکٹ بنا سکتے ہیں بیسکلی اس میں اینڈ اور رے ہوتی تھی جن کو ہم پروگرام کرتے تھے ٹو فارم اے فنکشن اور آؤٹ پٹ میں ہمارے پاس آؤٹ پٹ لاجک یونٹس ہوتے تھے جن کی مدد سے ہم جو انفارمیشن ہے اس کو in the form of combinational circuit represent کر سکتے تھے یا سیکوینشل کے سرکٹ کے طور پہ ہم فیڈ بیک بھی کر سکتے تھے آل دیٹ ایف پی جی اے میں بیسکلی کانسیپٹ وہی ہے پر زیادہ فلیکسیبلٹی ہمارے پاس ہے بیسکلی تین مین پارٹس کی ہم نے بات کی تھی لاجک یونٹس جو ایک ٹو ڈائمینشنل ایریا کی فارم میں آرگنائزڈ ہیں row and column interconnects basically یہ پارٹس ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ پارٹس ہیں جو جن کی مدد سے ہم ڈفرنٹ لاجک یونٹس ہیں ان کو آپس میں کونیکٹ کر سکتے ہیں سو so انفارمیشن ایک لاجک یونٹ سے دوسری لاجک یونٹ تک بھیجی جا سکتی ہے اس چپ کے آؤٹ پٹ پہ ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیولس ہیں جن کی مدد سے ہم جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے اس سے انفارمیشن انٹرچینج کر سکتے ہیں اس میں ہر لاجک یونٹ میں ملٹیپل لاجک ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم پروگرام کرتے ہیں بیسکلی وہی بات ہے کہ ہم نے اگر سیکوینشل سرکٹ بنانا ہے تو یہ لاجیکل ایلیمنٹس کو ہم پروگرام کریں گے اگر ہم نے کمبینیشن سرکٹ بنانا ہے انہی لاجیکل ایلیمنٹس کو پروگرام کریں گے جیسے ہم نے بتایا تھا ایک لاجک یونٹ میں ملٹیپل لاجک ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں اس میں آج ہم ڈسکشن ادھر سے ہی شروع کرتے ہیں بیسکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لاجیکل ایلیمنٹس ہیں ان کی انٹرنل کنسٹرکشن کیسی ہے کس قسم کے سرکٹس ہیں اور کیسے ہم as a sequential circuit program کر سکتے ہیں اور as a combination circuit program کر سکتے ہیں so آئیے دیکھتے ہیں اس کا بلاک ڈائیگرام اور انٹرنل سرکٹ سلائڈ میں لاجک ایلیمنٹ کا ایک بلاک ڈائگرام دکھایا گیا ایکسٹریم لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک لک اپ ٹیبل ہے جس کے چار ان پٹس ہیں اور یہ چار ان پٹس جو ہیں ڈفرنٹ انٹر کونیکٹ سے آ رہے ہیں that means different logic element سے یہ انفارمیشن آ رہی ہے آؤٹ پٹ ایک دکھایا گیا جو کہ کیسکیٹ لاجک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی طرح ایک کیری ان پین دکھایا گیا اور ایک کیری آؤٹ پین دکھائی گئی ہے سو لک اپ ٹیبل جو ہے اس کو ہم پروگرام کرتے ہیں for any function so look up table کو ہم پروگرام کر سکتے ہیں ایز اے فل ایڈر سو اگر فل ایڈر کے طور پہ ہم نے پروگرام کیا ہے تو اس کے لیے کیری ان پٹ ضروری ہے اور کیری آؤٹ پٹ ضروری ہے جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں مزید اس قسم کے فل ایڈریس کو آپس میں کیسکیٹ کرنے کے لیے کیسکیٹ لاجک جو ہے بیسکلی یہ ہمیں الاؤ کر رہا ہے ڈفرنٹ جو لاجک ایلیمنٹس ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے سو لیٹ سپوز ایک نیبرنگ لاجک ایلیمنٹ ہے جس کا آؤٹ پٹ جو ہے اس لاجک ایلیمنٹ کے ساتھ کیسکیٹ کرنا ہے سو so یہ جو کیسکیٹ لاجک ہے اس کی مدد سے ہم کسی اور لاجک ایلیمنٹ سے انفارمیشن ریسیو کر سکتے ہیں اسی طرح یہ جو انفارمیشن ہے کسی دوسرے لاجک ایلیمنٹ کو بھیج بھی سکتے ہیں اس کے بعد ایک پروگرامیبل سلیکٹ بلاک دکھایا گیا ہے انفیکٹ دو پروگرامیبل سلیکٹ بلاکس دکھائے گئے ہیں بیسکلی یہ پروگرامیبل سلیکٹ جو بلاک ہے یہ ہمیں الاؤ کر رہا ہے کہ جو انفارمیشن ہے وہ ڈفرینٹ سورسز سے لیں تو ایک تو کیسکیٹ لاجک سے انفارمیشن آ رہی ہے اور ایک دوسری ان پٹ پن سے آ رہی ہے پہلا جو پروگرامیبل سلیکٹ لاجک ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ ایک ہم نے فلپ فلپ کنیکٹ کیا ہوا ہے سو فلپ فلپ کا ان پٹ جو ہے اس پروگرامیبل سلیکٹ سے آ رہا ہے فلپ فلپ کی ایک کلاک ہے ایک اے پری سیٹ ہے اور ایک اے سنکونس کلیئر ان پٹ ہے جو کہ clock clear preset select logic سے کنٹرول ہو رہا ہے فلپ فلپ کے آؤٹ پٹ پہ اگین ایک پروگرامیبل سلیکٹ ہے سو فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ اس میں کنیکٹڈ ہے اور ایک دوسرا جو ہے کیسکیٹ لاجک کے آؤٹ پٹ کے ساتھ ہے سو بیسکلی ہم اس کو پروگرام کر سکتے ہیں کہ ہمیں فلپ شلپ کا آؤٹ پٹ چاہیے یا کمبینیشن جو ہے وہ آؤٹ پٹ چاہیے ابھی ہم نے لاجیکل ایلیمنٹ کا سرکٹ ڈائگرام دیکھا جو کہ اگر آپ کو آپ کمپیئر کریں جو ہم نے پی ایل اے ڈیوائسیز یا پیل ڈیوائسز یا پی ایل ڈی ڈیوائسیز جو پڑی تھیں ان کے اسٹرکچر سے کچھ ملتا جلتا ہے بیسکلی ادھر ہم ایک لک اپ ٹیبل استعمال کر رہے ہیں ٹو پروگرام اے فنکشن پہلے کیس میں بیسکلی ہمارے پاس اینڈ اور گیٹ اریز تھی جن کو ہم پروگرام کر رہے تھے اس میں بھی ہم نے ایک ڈی فلپ فلپ یوز کیا تھا اس میں بھی ایک فلپ فلپ یوز کر رہے ہیں جس کی مدد سے ہمیں سیکوینشل آؤٹ پٹ مل سکتا ہے اس میں بھی تقریباً ایک پروگرامیبل لاجک تھی جس کی مدد سے ہم ڈفرینٹ کنفیگریشن میں اس کو سیٹ کر سکتے تھے ادھر بھی ہمارے پاس پروگرامیبل لاجک ہے جس کی مدد سے ہم یا تو سیکوینشل آؤٹ پٹ ریسیو کر سکتے ہیں یا کمبینیشنل آؤٹ پٹ ریسیو کر سکتے ہیں اس میں اب ہم نے بات کرنی ہے کہ جو لک اپ ٹیبل ہے اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں to program a function basically look up table جو ہے جیسے ہم نے بات کی تھی جب ہم روم ڈسکس کر رہے تھے کہ روم میموری کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو پروگرام اے فنکشن کیسے ہوگا let us take an example آپ ایزیوم کریں کہ آپ کے پاس ایٹ لوکیشن روم ہے یا ریم بھی ہو سکتی ہے سو so, ہر لوکیشن میں ایک بیٹ اسٹور ہے سو لیٹ اس سپوز کہ آپ نے فنکشن امپلیمنٹ کرنا ہے جس میں تین منٹمس ہیں اے بار بی بار سی بار اے بار بی بار سی اور اے بی سی یہ تین منٹمس ہیں تو فنکشن کے آؤٹ پٹ میں بیسکلی ون ہونا چاہیے اگر ان میں سے کوئی بھی تین منٹمس بیسکلی اگر ایک آپ روم لیں وہی ایٹ لوکیشن والی جس میں ہر لوکیشن میں ایک پیٹ اسٹور ہے so for address zero zero zero یہ ریپرزینٹ کر رہی پہلی والی منٹم اے بار بی بار سی بار اس کے جو لوکیشن ہے اس پہ اگر آپ ون اسٹور کر دیں سو دیٹ مینس جب بھی یہ آپ ایڈریس سلیکٹ کریں گے ڈیٹا آؤٹ پہ ون آئے گا سو دیٹ مینس اس فنکشن اس کے پرزنس پہ آپ کا فنکشن جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون ہو رہا ہے اسی طرح جو سیکنڈ لوکیشن ہے جہاں بیسکلی جو ایڈریس ہے zero zero one A B zero ہے اور سی جو ہے A bar B bar C so again اس ایڈریس لوکیشن پہ اگر آپ ون پروگرام کر دیں سو جب بھی یہ ایڈریس سلیکٹ ہوگا آؤٹ پٹ پہ آپ کے پاس اگین ون آئے گا باقی جو لوکیشنز ہیں ان پہ زیرو پروگرام کر دیں except for the last location A B C so اس ایڈریس پہ ون ون ون ایڈریس پہ آپ نے اگین ون پروگرام کر دیا تو جب بھی آپ یہ ایڈریس سلیکٹ کریں گے آؤٹ پٹ پہ آپ کے ون آ جائے گا سو بیسکلی آپ نے روم کو پروگرام کر دیا ٹو ریپرزینٹ اے فنکشن اگر آپ کو زیادہ منٹمس ہیں آپ کے پاس سے more than eight four variable function ہے تو آف کورس آپ ایک بڑی روم یا ریم یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فنکشن ہے جس کے ملٹیپل آؤٹ پٹس ہیں جیسا کہ ہم نے کمپریٹر سرکٹ بنایا تھا equal to A is equal to B A is greater than B is less than B تین ڈفرنٹ آؤٹ پٹس تھے تو again if you have a ROM جس کے تین آؤٹ پٹس ہیں دیٹ مینس ڈیٹا بٹس جو ہیں چار ڈیٹا بٹس یوز کر رہا ہے سو so ان میں سے تین آپ یوز کر سکتے ہیں ایک کو آپ پروگرام نہ کریں سو بیسکلی آپ کو تین ڈفرنٹ فنکشن مل سکتے ہیں سر یہ دیکھتے ہیں ایگزامپل پہلے ایک سمپل فنکشن کی کیسے پروگرام کر رہے ہیں اور اسی طرح ایک دوسری ایگزامپل دیکھیں گے روم کو یوز کریں گے ایک فل ایڈر امپلیمنٹ کرنے کے لیے فل ایڈر امپلیمنٹ کرنے کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کتنے ان پٹس ہیں بیسکلی اے بی سی ان تین ان پٹس ہیں تو ان پٹس آ رہے ہیں اور ساتھ میں کیری ان ایڈ ہوتا ہے اور فل ایڈر کا جو آؤٹ پٹ ہے ایک سی آؤٹ ہوتا ہے کیری آؤٹ اور ایک سم آؤٹ پٹ ہے سو so, جو روم یا ریم ہم یوز کریں گے بیسکلی تین بٹ ایڈریس ہونا چاہیے ایٹ لوکیشن کی ہونی چاہیے ہر لوکیشن میں دو بٹس اسٹور ہوں گے سو so, ایک جو بٹ ہے وہ ریپرزینٹ کرے گی سم آؤٹ پٹ کو اور دوسری جو بٹ ہے وہ ریپرزینٹ کرے گی کیری آؤٹ پٹ کو آئیے دیکھتے ہیں دونوں فنکشنز پہلا جو فنکشن ہے وہ ریپرزینٹ ہو رہا ہے بولین ایکسپریشن سے A bar B C bar plus A B bar C plus A B C اوپر جو ٹیبل دکھایا گیا بیسکلی وہ روم کے کانٹینٹس دکھا رہا ہے so for address A B C equals to zero zero zero جو پہلا ایڈریس ہے فنکشن آؤٹ پٹ جو ہے یا ڈیٹا جو ادھر اسٹور کیا ہے وہ زیرو ہے اسی طرح ایڈریس زیرو زیرو ون کے لیے جو انفارمیشن اسٹور کی ہے اس لوکیشن پہ وہ زیرو ہے ایڈریس زیرو ون زیرو کے لیے انفارمیشن جو اسٹور کی ہے وہ ون ہے یہ ایڈریس زیرو ون زیرو جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے مین ٹرم اے بار بی سی جو کو ادھر ڈیٹا ہم نے اسٹور کیا وہ ون ہے اسی طرح آخری جو مین ٹرم ہے اے بی سی جو کہ address A B C one one one represent کر رہا ہے ادھر بھی ہم نے انفارمیشن ون اسٹور کی ہوئی ہے سو so, تینوں میں سے کوئی بھی ایڈریس جب اپلائی کریں گے روم کے ان پٹ پہ آؤٹ پٹ میں اپروپریٹ ڈیٹا ویلو آ جائے گی so for address zero one zero one zero one and one one one output جو ہوگا وہ ون ہوگا آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ فنکشن کو جو کہ فل ایڈر کو امپلیمنٹ کر رہا ہے فل ایڈر کے دو جو آؤٹ پٹس ہیں sum output and carry output ان کی جو بولین ایکسپریشن ہیں وہ ہیں A bar B bar C plus A bar B C bar plus A B bar bar C C plus A B یہ ہے سم آؤٹ پٹ کی بولین ایکسپریشن اسی طرح کیری آؤٹ کی جو بولین ایکسپریشن ہے وہ ہے A bar B C plus A B bar C plus A B C bar plus A B C ان کو آف کورس سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے ٹیبل میں اگین ایک ریم یا روم میموری دکھائی گئی ہے جن کی تین ایڈریس لائنس ہیں جو کہ ریپرزینٹ ہو رہی ہیں A B and C and سے so there four eight location ہیں ہر لوکیشن پہ دو بٹ اسٹور کر رہے ہیں ہم سو so, ایک ریپرزینٹ کر رہی ہے سم بیٹ اور دوسری جو بیٹ ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے کیری آؤٹ سو اگر ایڈریس 000 ہو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے اے بار بی بار بار سی اس کے لیے سم بھی زیرو ہے اور سی آؤٹ بھی زیرو ہے نیچے اگر بولین ایکسپریشن uh, کو دیکھیں ان میں دونوں ایکسپریشن میں اے بار بی بار سی ان بار کی ٹرم نہیں ہے اسی طرح نیکسٹ ایڈریس پہ اگر دیکھیں 001 یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے term A bar B bar C and یہ والی جو ٹرم ہے بیسکلی سم بولین ایکسپریشن میں موجود ہے سو سم آؤٹ پٹ میں جو سم بیٹ ہے اس کو ہم نے ون سیٹ کر دیا ہوا کیری آؤٹ جو بیٹ ہے اس کو ہم نے زیرو رکھا ہوا اسی طرح اگر آپ ایکسپریشن کو دیکھیں ہم نے ایڈریس زیرو ون زیرو کے لیے بھی سم آؤٹ پٹ کو ون سیٹ کیا ہوا ہے اسی طرح ایڈریس ون زیرو زیرو کے لیے سم آؤٹ پٹ ون رکھا ہوا ہے اور آخر میں address one one one location پہ جو سم بیٹ ہے اس کو ون سیٹ کیا ہوا کیری آؤٹ کو اگر اس طرح دیکھیں پہلی جو مین ٹرم ہے اے بار بی سی این بار اس کے لیے کیری آؤٹ کو ون رکھا ہوا ہے نیکسٹ جو تھری منٹمس ہیں one zero one that is A B bar C اسی طرح اے بی سی بار اور اے بی سی ان تینوں کے لیے ہم نے کیری آؤٹ کو ون رکھا ہوا ہے سو دیٹ مینس ان میں سے کوئی بھی ایڈریس اپلائی کریں گے اپروپریٹ سم آؤٹ پٹ یا ون ہوگا یا زیرو ہوگا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے پروگرام کیا ہوا ہے اسی طرح کیری آؤٹ جو ہے وہ بھی ون یا زیرو ہوگا ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے کیا پروگرام کیا ہوا ہے ابھی ہم نے لک اپ ٹیبل کا ڈائگرام دیکھا اور ہم نے دیکھا کیسے اس کو پروگرام کر سکتے ہیں کسی بھی فنکشن کے لیے جو لک اپ ٹیبل ہیں بیسکلی اس کے فور انپوٹس ہیں that means four variable function ہم پروگرام کر سکتے ہیں اگر زیادہ ویریبل کے فنکشن پروگرام کرنے ہیں تو بیسکلی ہم ڈفرنٹ ایلیمنٹس کو آپس میں کیسکیٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک جو آخری بات رہے گی ایف پی جی ایس میں وہ ہے جو انٹر کونیکٹس ہیں ڈفرنٹ لاجیکل یونٹس کو آپس میں کیسے کنیکٹ کرنا ہے ہم نے جیسے ڈائگرام میں دیکھا تھا بلاک ڈائگرام میں دیکھا تھا روز ہیں اور کالمز ہیں جو آپس میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں بیسکلی کنیکشن کیسے ہوگا ایک رو کو ایک کالم کے ساتھ کیسے ملائیں گے وہ بیسکلی ٹرانزسٹر کے تھرو ملایا جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا روم کو جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو ایک ٹرانزسٹر کا گیٹ رو کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں آؤٹ پٹ جو ہے اس کا ایک کالم کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو اسی طرح ہر رو اور کالم انٹرسیکٹ کے ساتھ ایک ٹرانزسٹر لگا ہوا ہے اگر ٹرانزسٹر کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا دیٹ مینس رو کو کالم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا دیٹ مینس ہم نے کونیکشن بنا دیے رو اینڈ کالم کے درمیان اگر ٹرانزسٹر کو سوئچ آف کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے رو اور کالم کے درمیان کوئی کونیکشن نہیں ہے ایف پی جی ایس کو بھی ہم پروگرام کرتے ہیں پی ایل ڈی ڈیوائسز کے طرح بیسکلی ایک پروگرام ہمیں لکھنا پڑے گا اور پروگرام میں ڈال کے اس پی جی ایف پی جی اے ڈیوائس کو ہم پروگرام کریں گے کسی بھی فنکشن یونٹ کے لیے آئیے اب نیکسٹ ٹاپک بات کرتے ہیں basically analog to digital converters and digital to analog converters basically یہ کنورٹرز ہے کیا جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کوئی اینالگ ویلو ہے جس کو ہم ڈیجیٹل ویلو میں کنورٹ کر رہے ہیں اور کوئی ڈیجیٹل ویلو ہے جس کو ہم اینالگ میں کنورٹ کر رہے ہیں بیسکلی ان کنورٹرز کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے شروع میں یاد ہو پہلا لیکچر جو تھا ہم نے بات کی تھی کہ ہم ڈیجیٹل لاجک پڑھ رہے ہیں بیسکلی اس میں انفارمیشن جو پروسیس ہو رہی ہے وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں پروسیس ہوگی ریل ورلڈ جو انفارمیشن ہے وہ اینالگ فارم میں ہوتا ہے فار ایگزامپل آپ کا موبائل فون ہے موبائل فون میں جب آپ بات کرتے ہیں تو جو ساؤنڈ ہے وہ اینالاگ سگنل ہے اسی طرح جو موبائل فون سے آپ بات سن رہے ہیں وہ بھی جو ساؤنڈ سگنل ہے وہ اینالاگ فارم میں ہے موبائل فون میں جو وائس سگنل پروسیس ہو رہا ہے وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں پروسیس ہو رہا ہے سو دیٹ مینس جب آپ بول رہے ہیں آپ کا اینالاگ سگنل جو ساؤنڈ سگنل ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے ڈیجیٹل فارمیٹ میں اور پھر پروسیسنگ ہوگی اس طرح جب آپ سن رہے ہیں بیسکلی آپ سن رہے ہیں ایک اینالاگ فارم کے سگنل کو پروسیسنگ جو ہوئی ہے وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہوئی ہے so that means digital signal جو ہے اینالاگ میں کنورٹ ہو رہا ہے آپ کا لگتا ہے ڈیجیٹل تھرمامیٹر ہے تھرمامیٹر جو ہے بیسکلی آپ کو ڈیجیٹل تھرمامیٹر میں آپ کو نمبرس کی صورت میں ٹیمپریچر بتایا جا رہا ہے سو so, ٹیمپریچر جو ہے وہ ایک اینالاگ ویلو ہے وہ کنورٹ ہوگی ڈیجیٹل فارمیٹ میں اور وہ آپ کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں ایک چیز نظر آ رہی ہے جس طرح آپ کے پاس وولٹ میٹرز دیکھے ہوں گے جو آپ وولٹیج میئر کر رہے ہیں اس میں ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہوتے ہیں جو اینالاگ جو وولٹیج ہے وہ بیسکلی ایک اینالاگ ویلو ہے وہ کنورٹ ہوگی ڈیجیٹل فارمیٹ میں اور اس طرح آپ ڈیجیٹل ریڈ آؤٹ دیکھ سکتے ہیں اس وولٹ میٹر کا سو بہت ساری ایپلیکیشن جو ہیں ان میں بیسکلی سگنلز جو ہیں ایکسٹرنل ورلڈ کے جو سگنلز ہیں ریئل ورلڈ کے سگنلس ہیں وہ اینالگ فارم میں ہے ان کو چینج کرنا پڑتا ہے کنورٹ کرنا پڑتا ہے ڈیجیٹل فارمیٹ میں اور اسی طرح جب آپ ایک ڈیجیٹل فارمیٹ میں ایک چیز پروسیس کر لی ہے اس کو آپ ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی ہے تو آپ کو اینالگ فارم میں کنورٹ کرنا پڑے گا انڈسٹریل اپلیکیشن ہم نے دیکھی تھی ویری فرسٹ لیکچر میں ہم نے ایک چیز دیکھی ایک ڈائگرام دیکھا تھا جس میں بیسکلی ایک بوائلر ویسل ہے جس میں کوئی چیز ہیٹ کی جا رہی ہے تو ہم نے وہ جو ہیٹنگ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے خاص ٹیمپریچر سے ایک سیٹ نہیں ہونا چاہیے سو بیسکلی ایک تھرمامیٹر لگا ہوا ہے جو اس کو میئر کر رہا ہے ٹیمپریچر کو تھرمامیٹر کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں ڈیجیٹل ویلو میں کنورٹ کر رہے ہیں ایک ہمارے پاس کنٹرول یونٹ لگا ہوا ہے جو اس ڈیجیٹل ویلو کو دیکھ رہا ہے اگر وہ ایکسیڈ ہو رہا ہے دیٹ مینس اس نے جو ہیٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے ریڈیوس کرنا ہے سو so بیسکلی وہ ایک سگنل بھیجے گا جو ایک ہیٹنگ یونٹ کو تاکہ ہیٹ ریڈیوس ہو جائے اور وہ جو ہیٹنگ یونٹ ہے وہ بیسکلی ایک اینالاگ فارم ہے سو بیسکلی پروسیسنگ یونٹ جو ہے جو ہیٹ جو ویلو ہے جو کنٹرول ہے اس کو لو کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل انفارمیشن کو اینالاگ میں چینج کر رہے ہیں through a D to A converter اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کنٹرول جو ہیٹنگ یونٹ ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے سو آئیے دیکھتے ہیں ان اینالاگ ڈیجیٹل کنورٹرس کو اور ڈیجیٹل اینالاگ کنورٹرس کو یہ کام کیسے کرتے ہیں اور ان کی تھیری کیا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر سے basically analog to digital converter جو ہے اینالاگ سگنل کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کرے گا اب ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کرنے کے لیے جو اوریجنل سگنل ہے جو کہ اینالگ فارم میں ہے جو کہ ایک ٹیمپریچر کی ویلیو ہو سکتی ہے یا وائس سگنل ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو کنورٹ کرنے کے لیے اس سگنل کے سیمپلز لینے پڑیں گے سو so, ہر سیمپل کو آپ اس کو ریپرزینٹ کریں گے in the form of a binary value اب سیمپلز کتنے چاہیے اگر آپ کم سیمپلز لیتے ہیں تو ان سیمپلس کو جب ڈیجیٹائز کرتے ہیں تو وہ ایکچوئل سگنل کو ریپرزینٹ نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے پاس اتنے سیمپلز ہی نہیں جو کہ ایکچوئل سگنل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سو so اس کو کہیں گے انڈر سیمپلنگ اور آپ کا جو ڈیجیٹائز سگنل ہوگا جو بائنری فارم میں ہوگا وہ کریکٹ نہیں ہوگا وہ اوریجنل سگنل کو کریکٹلی ریپرزینٹ نہیں کرے گا اگر آپ بہت سارے سیمپلس لے لیتے ہیں ان کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹائز سگنل تو ایکوریٹلی ریپرزینٹ کر رہا ہوگا اینالاگ سگنل کو پر انفارمیشن بہت زیادہ ہو جائے گی پروسیسنگ کے لیے سو so اس کو کہہ دیں گے ہم اوور سیمپلنگ ہو رہی ہے بیسکلی ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے جس کے تحت ہم سیمپلنگ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کتنے سیمپل ہونے چاہیے کسی بھی ایک سگنل کے بیسکلی نائکوسٹ کرائٹیریا کہتے ہیں یا نائکوسٹ فریکوینسی کہتے ہیں نائکوسٹ فریکوینسی بیسکلی ایک ایسی فریکوینسی ہے جو سیمپلنگ فریکوینسی ہے جس کے تحت ہم اس ان پٹ سگنل کو اینالگ پٹ سگنل کو سیمپل کر رہے ہیں وہ فریکوینسی کیا ہے basically it should be twice the highest frequency of the input signal so later suppose کہ ان پٹ جو سگنل ہے اس کی ہائیسٹ فریکوینسی ہے بہت ساری فریکوینسیز ہو سکتی ہیں جو ہائیسٹ فریکوینسی ہے وہ ہے 50 ہرٹس سو سیمپلنگ جو فریکوینسی ہے وہ 100 ہرٹس ہونی چاہیے سو so, یہ ہے نائکویسٹ کرائٹیریا سو آئیے دیکھتے ہیں ڈفرنٹ ڈائگرامس اینالاگ سگنل کے اور دیکھتے ہیں کہ سیمپلز اگر ہم انڈر سیمپلنگ کریں تو اس سے کیا نقصان ہوگا اور پراپر سیمپلنگ کتنی ہونی چاہیے ڈائگرام میں ایک اینالاگ سگنل دکھایا گیا جو کہ ٹیمپریچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے سو ہارزینٹل لائن پہ ٹائم دکھایا گیا ہے اور ورٹیکل لائن پہ ٹیمپریچر کو پلاٹ کیا گیا ہے سو ٹیمپریچر کی ویلوز جو ہیں 5, 10, 15, 20 سے لے کے 45 فائیو ڈگری سینٹی گریڈ تک ہیں جو اینالاگ سگنل ریپرزینٹ کیا ہوا ہے وہ کانٹینیوس شیپ میں اس میں کچھ بریکس نہیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے سیمپلز کتنے ہم لیں گے اور اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ پہ کیا اثر ہوگا بیسکلی جو ڈیجیٹائز آؤٹ پٹ ہے وہ کیسی ہوگی ڈائگرام میں وہی اینالگ سگنل دکھایا گیا جس کے ہم 15 ڈفرنٹ سیمپل لے رہے ہیں اکول ٹائم انٹرولس پہ سو so, پہلا جو سیمپل ہے وہ ٹائم انٹرول 1 پہ لیا ہے دوسرا سیکنڈ پہ اسی طرح تیسرا جو سیمپل ہے تھرڈ پہ فورتھ پہ اور اسی طرح ففٹینتھ پہ ہم آخری سیمپل لے رہے ہیں اب ان سیمپلس کو اگر پلاٹ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیجیٹائز آؤٹ پٹ ہے وہ ملتا جلتا ہے اس اینالگ ان پٹ سگنل سے آئیے دیکھتے ہیں ڈیجیٹائز آؤٹ پٹ ڈائگرام میں ایک آؤٹ پٹ سگنل دکھایا گیا جو کہ ہم سیمپلز جو ہم نے کلیکٹ کیے تھے ان کی مدد سے ہم ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں سو ففٹین سیمپلس تھے ان سارے سیمپل ویلوز کو آپس میں جوڑ دیں تھرو لائنس تو ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ میں اس قسم کا ایک سگنل آ رہا ہے جو کہ ان پٹ سگنل کو کلوزلی ریزمبل کر رہا ہے ایگزیکٹ نہیں ہے کلوزلی ریزمبل کر رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سیمپلز کم کر دیں 15 کی جگہ کم ہو جائیں سات ہو جائیں تو اس سے آؤٹ پٹ پہ کیا فرق آئے گا ڈائگرام میں ایک ریکنسٹرکٹیڈ آؤٹ پٹ سگنل دکھایا گیا جو کہ سات سیمپلز کی مدد سے بنایا گیا سو so, اوریجنل جو پندرہ سیمپلز لیے تھے ان میں اگر ہم صرف آڈ والے سیمپل لیں اور ایون والے سیمپل نہیں لیں ان کی مدد سے جب ہم آؤٹ پٹ ریکنسٹرکٹ کریں گے تو وہ اس فارم میں آئے گا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کافی ساری انفارمیشن مسنگ ہے پہلے والے سگنل میں پٹ جو سگنل تھا ایک پیک آتی ہے شروع میں جو کہ ادھر مسنگ ہے سیکنڈ پیک جو ہے وہ ادھر ڈسپلے ہوئی ہے سو انفارمیشن بیسکلی لوز ہو گئی ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی سگنل جو ہے انڈر سیمپلڈ ہو تو اس کے آؤٹ پٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہوگا انفارمیشن لوز ہوگی سو so اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم appropriate number of samples collect کریں سو so وہ ہم نے ڈیٹرمن کیا کہ جو نیکس فریکوینسی ہے اس کے تحت ہم نے ایک اینالگ سگنل کو سیمپل کرنا ہے نیکسٹ جو ہے بیسکلی کنورٹ کرنے سے پہلے وہ جو سیمپل سگنل ہے اس کو ہم نے اسٹیبل رکھنا ہے فار اے سرٹن ٹائم جو بھی سرکٹ ہوگا جو سیمپل کو ڈیجیٹائز کر رہا ہے کنورٹ کر رہا ہے وہ آف کورس کچھ ٹائم لے گا اگر اس دوران وہ سیمپل جو ہے جو ان پٹ سگنل ہے وہ چینج ہو رہا ہے دیٹ مینس آؤٹ پٹ میں فرق آئے گا سو بیسکلی ہم اے ٹو ڈی کنورٹر جو ہے اس سے پہلے ایک سیمپل اینڈ ہولڈ سرکٹ لگاتے ہیں جس کا کام یہ ہے کہ سیمپلنگ کریں ان پٹ سگنل کو اپروپریٹ فریکوینسی پہ اور اس سیمپل کو ایک منیمم ڈیوریشن آف ٹائم کے لیے ہولڈ رکھے جب تک وہ کنورٹ نہیں ہوتا into its digital form so آئیے دیکھتے ہیں ایک سیمپل اینڈ ہولڈ سرکٹ کو جس کی مدد سے ہم سیمپلنگ کر رہے ہیں اور اس سگنل کو اسٹیبل رکھتے ہیں تاکہ وہ ڈیجیٹائز ہو جائے ڈایاگرام میں ایک سیمپل اینڈ ہولڈ سگنل کا بلاک ڈایاگرام دکھایا گیا ہے سیمپل جو سگنل ہے اس کے دو ان پٹس ہیں ایک جو ان پٹ ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ادھر ہم input signal analog signal apply کر رہے ہیں جس کو ہم نے سیمپل کرنا ہے نیچے ہم نے ایک اور سگنل دکھایا گیا جس کے تحت ہم اس کی سیمپلنگ کر رہے ہیں سو so, یہ جو سگنل ہے اس کی فریکوینسی ڈبل ہونی چاہیے انپٹ سگنل سے سیمپل سرکٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہم نے اسٹیبل رکھنا ہے فار اے منیمم ٹائم تاکہ جو اے ٹو ڈی کنورٹر ہے اس سگنل کو کنورٹ کر سکے سو so, جو ہولڈ سگنل ہے اٹس لائک اے سوئچ جو بھی ہمارے پاس سیمپل ہے اس کو یہ بیسکلی لچ کر لے گا سو وہ آؤٹ پٹ اسٹیبل رہے گا جب تک اے ٹو ڈی کنورٹر کو چینج نہ کر لے سو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ایک کنٹینیوس اینالگ ویو فارم دکھائی گئی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو سیمپل اینڈ ہولڈ سگنل ہے وہ دکھایا گیا ہے سو so, جو بھی سیمپل لیا اس کو ہم اسٹیبل رکھ رہے ہیں for certain time that means اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ فلیٹ صورت میں ایک اسٹیپس کی صورت میں دکھایا گیا ہے سرکٹ جیسا کہ ہم نے دیکھا بیسکلی ایک لچ ہے جو کہ سیمپل آؤٹ پٹ کو لچ کر دیتا ہے اس کو اسٹیبل رکھتا ہے for the A to to D اب بھائی اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کونٹائزیشن پہ کونٹائزیشن جو ہے basically it's the process of converting the sample and hold signal to the digital format basically depend کرتا ہے کہ آؤٹ پٹ میں کتنی ہمارے پاس بٹس ہیں زیادہ بٹس ہوں گی کونٹائزیشن لیول زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس زیادہ ایکوریٹ ریپرزینٹیشن ہوگی of the original analog signal اگر آؤٹ پٹ میں بٹس ہمارے پاس کم ہیں کونٹائزیشن لیولز کم ہوں گی آؤٹ پٹ میں جو ڈیجیٹائز سگنل uh, ہے وہ ایکوریٹلی ریپرزینٹ نہیں کرے گا اب ایک ایگزامپل کو سمجھیں سپوز کہ ہم 220 ٹوینٹی وولٹ جو سگنل ہے اے uh, سی جو ہے ہمارے گھر میں بجلی جو آ رہی ہے اس کو ہم میئر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارا اے ٹو ڈی کنورٹر ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ دو بٹس ہیں سو so بیسکلی چار ہی نمبر آ سکتے ہیں یا تو زیرو زیرو آ سکتا ہے زیرو ون آ سکتا ہے ون زیرو یا ون ون ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ون ون ہے وہ maximum signal input signal جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے سو میکسیمم سگنل ان پٹ جو ہے ٹو ٹوینٹی وولٹس ہے سو ون ون جب بھی آؤٹ پٹ پہ آئے گا ٹو ڈی کنورٹر کے وہ ہم کہیں گے کہ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے two twenty volt input کو اسی طرح جب زیرو زیرو ہوگا یہ ریپرزینٹ کرے گا زیرو وولٹ سگنل کو دو آؤٹ پٹ جو ہیں zero one and one zero وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں دو volt level seventy five and one fifty so basically ہمارے پاس چار ہی آؤٹ پٹس ہیں any value between zero to seventy five وہ ریپرزینٹ ہوگی زیرو ون سے سو سکسٹی وولٹ ہو تب بھی زیرو ون آئے گا سیونٹی ہو تب بھی زیرو ون آئے گا ففٹی ہو تب بھی زیرو ون آئے گا اسی طرح اگر ون ون آ رہا ہے تو وہ basically input value represent کر رہا ہے ون ففٹی سے لے کے ٹو ٹوینٹی کے درمیان سو ون سکسٹی ہوگا تب بھی ون ون آئے گا ون سیونٹی ہو تب بھی ون ون آئے گا ون ہنڈریڈ ایٹی فائیو ہو تب بھی ون ون آئے گا سو بیسکلی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایکچوئل ان پٹ سگنل ہے جو زیرو سے ٹو ٹوینٹی تک جا رہا ہے وہ ایکوریٹلی ریپرزینٹ نہیں ہو رہا سو so اس کو ایکوریٹلی ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ بیسکلی کیا کریں گے جو اے ٹو ڈی کنورٹر کا آؤٹ پٹ ہے ادھر آپ زیادہ بٹس اگر استعمال کریں لائر سپوز کے چار سے آٹھ بٹس ہو گئی ہیں سو so بیسکلی وہ ایکوریسی آپ بڑھا رہے ہیں so that means by increasing the number of bits quantization levels بڑھا رہے ہیں ریپرزینٹیشن جو ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہوتی جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ڈائگرام اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ان لیولس کو اور ان کی مدد سے ہمارے آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیسے زیادہ ایکوریٹ اور کیسے امپروو ہو رہا ہے ڈائگرام میں ایک اینالگ سگنل دکھایا گیا اور ہمارے پاس چار کوانٹائزیشن لیول ہیں دیٹ مینس آؤٹ پٹ پہ دو بٹس ہیں سو so, اس ان پٹ اینالگ سگنل کو اگر ہم آؤٹ پٹ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل یعنی فارمیٹ تو چار اسٹیپس میں ہوگا نیچے ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں سیمپلنگ انٹرولس 1 سے لے کے 13 تک جو کوانٹائزیشن لیولز ہیں وہ 1 2 3 3 2 2 2 3 اور پھر 4 4 4 4 اینڈ 3 آؤٹ پٹ جو کوڈ آ رہا ہے وہ پہلی کوانٹائزیشن لیول جو ون ہے وہ ریپرزینٹ ہوگا زیرو زیرو سے سیکنڈ جو کوانٹائزیشن لیول ہے ٹو ہے وہ ریپرزینٹ ہوگا زیرو ون سے اسی طرح جو تیسری کوانٹائزیشن لیول ہے وہ ون زیرو سے ریپرزینٹ ہو رہی ہے سو so بیسکلی یہ جو ان پٹ سگنل ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے ٹو بیٹ فارمیٹ میں آ رہا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا قریب ہے انیشل سگنل کے انیشل جو اینالگ ویلو ہے نیکسٹ ڈائگرام میں جو آؤٹ پٹ پہ ہمیں ڈیجیٹائز سگنل مل رہا ہے اس کو پلاٹ کیا گیا اور جو اوریجنل سگنل تھا اینالگ جو ہے وہ بھی ساتھ میں دکھایا گیا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کافی فرق ہے due to the small number of quantization levels اگر ہم کوانٹائزیشن لیولس کو بڑھا دیں تو جیسے ہم نے پہلے بتایا آؤٹ پٹ جو سگنل ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا اور وہ جو initial input analog signal ہے اس کو ریزمبل کرے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کوانٹائزیشن لیولس کو بڑھانے سے کیا فرق پڑ رہا ہے اس ڈائگرام میں ان پٹ سگنل جو اینالگ سگنل ہے وہ وہی ہے ہم نے کوانٹائزیشن لیول جو ہیں وہ چار سے بڑھا کے سولہ کر دی ہیں دیٹ مینس آؤٹ پٹ میں ہمارے پاس فور پیٹس ہیں تو وہ سکسٹین ڈفرنٹ لیول یا ویلوز ریپرزینٹ کر سکتے ہیں نیچے ٹیبل میں ہم نے سیمپلنگ انٹرول جو ہیں ون سے لے کے تھرٹین تک کوانٹائزیشن لیول لکھی ہوئی ہیں so two six nine nine six five seven eleven fifteen sixteen sixteen fifteen and eleven ان ڈفرنٹ کونٹائزیشن لیولس کو آؤٹ پٹ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں فور بٹ کوڈ سے سو so جو پہلی کوانٹائزیشن لیول ہے ٹو وہ ریپرزینٹ ہو رہی ہے زیرو زیرو زیرو ون سے نیکسٹ جو سکس ہے وہ زیرو ون زیرو ون سے ہو رہی ہے اینڈ آئیے دیکھتے ہیں اس آؤٹ پٹ جو کوڈ ہے یہ جو four bit output code ہے اس کی مدد سے اگر ہم آؤٹ پٹ میں سگنل دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کریں تو وہ کتنا کلوزلی ریزمبل کر رہے original input analog signal سے آؤٹ پٹ میں اوریجنل اینالگ سگنل دکھایا گیا ہے اور آؤٹ پٹ سگنل دکھایا گیا جو کہ سکسٹین کونٹائزیشن لیول کی مدد سے ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے جو آؤٹ پٹ سگنل ہے وہ کافی ملتا جلتا ہے اوریجنل ان پٹ سگنل سے so by increasing the quantization level جو ایکوریسی ہے وہ امپروو ہو رہی ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ کوانٹائزیشن لیول کو بڑھانے سے آؤٹ پٹ سگنل پہ کیا فرق پڑ رہا ہے بیسکلی جو ہی آپ بٹس نمبر آف بٹس بڑھائیں گے اے ٹو ڈی کنورٹر کے آؤٹ پٹ پہ کوانٹائزیشن لیولز آپ نے بیسکلی بڑھا دیے اور جو آؤٹ پٹ سگنل ہے وہ کلوزلی ریزمبل کرے گا ان پٹ اینالگ سگنل سے نیکسٹ چیز جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ بیسکلی ہے آپ ایمپس ہر اے ٹو ڈی کنورٹر میں ایک آپ ایمپ لگا ہوتا ہے آپ ایمپ بیسکلی کیا ہے ایک ایمپلیفائر ہے جس کے ان پٹ پہ ہم سگنل اپلائی کرتے ہیں آؤٹ پٹ پہ ایمپلیفائڈ آؤٹ پٹ ہوگا آپ ایم جو ہے ایک بڑی ورسٹائل قسم کی چیز ہے اس کو ہم کنفیگر کر سکتے ہیں into a comparator as an adder بنا سکتے ہیں ایز این انٹرگریٹر بنا سکتے ہیں سو آپ ایمپ ان ڈفرنٹ ہم اے ٹو ڈی کنورٹر دیکھیں گے ان میں استعمال ہو رہا ہے آپ ایم کے دو ان پٹس ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں نان انورٹنگ انپٹ اور دوسرے کو کہتے ہیں انورٹنگ ان پٹ اور ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے سو اگر کمپریٹر کے طور پہ اس آپ ایم کو ہم نے کونیکٹ کرنا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو نان انورٹنگ ان پٹ پہ سگنل کیا ہے آؤٹ پٹ جو انورٹنگ ان پٹ ہے اس پہ کیا سگنل ہے سو اگر انورٹنگ ان پٹ پہ سگنل کی اسٹرینتھ زیادہ ہے نان انورٹنگ ان پٹ پہ تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہوگا اگر نان انورٹنگ سگنل کی ان پٹ سگنل کی اسٹرینتھ زیادہ ہے انورٹنگ ان پٹ سگنل سے تو آؤٹ پٹ ون ہوگا اسی طرح ہم کچھ ان پٹ پہ رجسٹر نیٹ ورک لگا کے اس کو ایز اے ایڈر ہم بنا سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں ایمپلیفائر کے طور پہ بیسکلی ہم ایک فیڈ بیک رجسٹر لگائیں گے اور اس کی ہم آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گی ان پٹ ویلو پہ جو ہم نے سگنل اپلائی کیا اور جو جو رجسٹر ہم نے جوڑے اس پہ ڈپینڈ کرے گی سو آئیے دیکھتے ہیں اس آپ ایمپ سرکٹ کو اور یہ جو دو بیسک کانفیگریشن ہیں ایز این ایمپلیفائر اور جو ہے ایز اے کمپریٹر یہ کیسے ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے actual A to D converters اور اے ٹو ڈی کنورٹرز کیسے ان آپ ایمپس کو یوز کر کے انفارمیشن کو اینالگ فارم سے ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرتے ہیں ڈائگرام میں ایک آپ ایمپ کا سمبل دکھایا گیا ایک ٹرائنگولر شیپ ہے جس کے دو ان پٹس ہیں اور ایک آؤٹ پٹ ہے ایک انپٹ جو ہے اس کو انورٹنگ ان پٹ کہہ رہے ہیں جہاں مائنس سائن لگا ہوا ہے اور دوسرا جو انپٹ ہے اس کو نان انورٹنگ ان پٹ کہیں گے جہاں پلس سائن ہے سیکنڈ ڈائگرام میں آپ ایمپ کو یوز کیا ہوا ہے ایز این انورٹنگ ایمپلیفائر جیسا کہ ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے ایک R F feedback resistor لگایا ہوا ہے جو کہ آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور دوسرا ٹرمینل جو ہے اس کا انورٹنگ ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے انورٹنگ ان پٹ کے ساتھ ایک سیریز میں ہم نے ایک آر آئی ان پٹ رجسٹر لگایا ہوا ہے جس کے ایک ٹرمینل پہ ہم ان پٹ وولٹیج اپلائی کر رہے ہیں جو نان انورٹنگ ان پٹ ہے اس کو ہم نے گراؤنڈ کیا ہوا ہے بیسکلی یہ انورٹنگ ایمپلیفائر ہے دیٹ مینس آؤٹ پٹ جو ہے وہ نیگیٹو آئے گی اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈیفائن ہو رہی ہے ایکسپریشن سے V V out divide by by N is equal to minus R R F so basically کتنے میگنیچیوڈ سے ان پٹ سگنل کو ایمپلیفائی کر رہے وہ ڈیپینڈ کر رہے رجسٹر کی ویلوز پہ so R F divide by R I تیسرا جو ڈائگرام ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے آپ ایم کو as a comparator circuit so دو سگنلز دو ان پٹ سگنلز ہم اپلائی کر رہے ہیں آپ ایم کے ان پٹ پہ وی ان ون جو ہے اپلائی کیا ہے انورٹنگ ان پٹ پہ اور وی ان ٹو سگنل جو ہے وہ اپلائی کیا ہے نان انورٹنگ ان پٹ پہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان دونوں سگنلز کی میگنیچیوڈ کیا ہے اگر نان انورٹنگ ان پٹ پہ جو V in two signal apply کیا وہ ہائی ہے as compare to V in one signal تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہائی ہو جائے گی اسی طرح اگر وی ان ون سگنل جو کہ انورٹنگ ان پٹ پہ اپلائی کیا ہے وہ ہائی ہے اس کا مینشیوٹ زیادہ ہے as compare to V in two signal so output جو ہے لاجک زیرو پہ سیٹ ہو جائے گی سو so, دونوں قسم کی جو کنفیگریشنز ہیں as an inverting amplifier and as a comparator یہ ہم اے ٹو ڈی کنورٹرز میں یوز کر رہے ہیں ابھی ہم نے ایک آپ ایم کو دیکھا اس کو کنفیگر کیا ایز این انورٹنگ ایمپلیفائر اور اس کو کنفیگر کیا ایز اے کمپریٹر جیسے کہ ہم نے بتایا یہ دونوں کنفیگریشن جو ہیں ہم different A to D converter میں یوز کرتے ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں پہلا جو ہے اے ٹو ڈی کنورٹر جس کو ہم کہتے ہیں flash A to D converter basically flash A to D converter جو ہے اس کا جو کنورژن ٹائم ہے یہ فاسٹسٹ ہے بہت تیزی سے یہ انفارمیشن پیرل میں کنورٹ کرتا ہے انٹو ڈیجیٹل فارمیٹ باقی جتنے بھی اے ٹو ڈی کنورٹر ہیں وہ اس سے سلو ہیں سو ہائی اسپیڈ اپلیکیشن میں یہ یوز ہوتا ہے جیسے ہم ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ اس کے سرکٹ میں بہت سارے ایمپس یوز کرتے ہیں اور ان کو کنفیگر کیا ہوا ہے ایز کمپریٹرس سو اگر آپ کے پاس فور بیڈ جو ہے فلیش کنورٹر ہے تو اس میں کچھ آپ ایمپس لگیں گے اگر نمبر آف بٹس بڑھا دیں تو آپ ایمپس کی تعداد زیادہ ہو جائے گی سو so بیسکلی جتنا سائز جو کونٹائزیشن لیولس ہیں یا کونٹائزیشن بٹس ہیں ان کو بڑھائیں گے تو نمبر آف آپ ایمپس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے جس سے سرکٹ کی کمپلیکسٹی بڑھ جائے گی سو so یہ basically A to D converter جو ہیں ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں سو so آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ بیسکلی کام کیسے کرتا ہے فلیش کنورٹر کے ڈفرنٹ پارٹس ہیں بیسکلی ایک رجسٹر نیٹورک ہے ایکول ویلو رجسٹرس ہیں وہ آپس میں سیریز میں جوڑے ہوئے ہیں ایک اینڈ پہ اس کو کہہ لیتے ہیں ٹاپ اینڈ ادھر ہم ایک ریفرنس وولٹیج اپلائی کرتے ہیں اور جو نیچے والا اینڈ ہے اس رجسٹر نیٹورک کا اس کو ہم گراؤنڈ کر دیتے ہیں سو لیٹ از سپوز کہ ہمارے پاس آٹھ رجسٹر ہیں آف ایکول ویلو کہہ دیتے ہیں آر سو آپس میں سیریز میں جڑے ہوئے ہیں اوپر جو ہے ہم نے V reference eight volts let suppose eight volts جو ہے ہماری ریفرنس وولٹیج ہے وہ اپلائی کی ہے ہے اور نیچے والا جو اینڈ اس کو ہم ہم نے گراؤنڈ کر دیا سو اگر میئر کریں وولٹیج ہر رجسٹر کے اکراس سب سے نیچے والا جو رجسٹر ہے اس کے اکراس جو ہے ون وولٹ ہوگی اس کے اوپر والا جو رجسٹر ہے ٹو وولٹ اسی طرح تھری وولٹس فور وولٹس سب سے اوپر جو رجسٹر ہے اس پہ اگر ہم وولٹیج میئر کریں تو ادھر آٹھ وولٹس ہمارے پاس اویلیبل ہوگا ہمارے پاس سات کمپریٹرس ہیں جن کا ایک اینڈ جو ہے بیسکلی اب نیگیٹو جو ہے انورٹنگ جو ان پٹ ٹرمینل ہے وہ ہر رجسٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so, ایک جو ہے سب سے نیچے والا جو کمپریٹر ہے اس کا انورٹنگ ان پٹ جو ہے پہلے رجسٹر کے آؤٹ پٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے سو so, ادھر جو ہے ہم ایک reference voltage of one volt apply کر رہے ہیں اسی طرح جو سیکنڈ والا کمپریٹر ہے اس کا انورٹنگ ان پٹ جو ہے سیکنڈ رجسٹر کے آؤٹ پٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے سو so, ادھر ہم ٹو وولٹ اپلائی کر رہے ہیں اسی طرح تیسرے کمپریٹر کے ساتھ جو ہے ہم نے reference voltage three volt connect کیا سو آن جو کمپریٹر کا نان انورٹنگ پٹ ہے انفیکٹ ادھر ہم جو ان پٹ سگنل ہے جو سیمپل اینڈ ہولڈ کیا ہے جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے وہ کنیکٹ کیا ہوا ہے تو سارے کمپریٹرس کے جو ان پٹس ہیں نان انورٹنگ پٹس ان کے ساتھ ہم نے سیمپل اینڈ ہولڈ سگنل کو کنیکٹ کیا ہوا ہے اب بیسکلی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کمپریٹرز اب کام کیسے کریں گے لیٹ از سپوز کہ جو سیمپل اینڈ ہولڈ سگنل ہے جس کو ہم کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ویلو ہے فائیو وولٹس سو سب سے نیچے والا جو کمپریٹر ہے جس کے ایک ان پٹ پہ فائیو وولٹ آ رہا ہے جو کہ ہم نے سیمپل کیا ہے وولٹ سگنل جو ہے اور دوسرا جو اینڈ ہے وہ ہم نے ریفرنس وولٹیج ون کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے سو کیونکہ ہائی وولٹیج جو ہے وہ پوزیٹو نان انورٹنگ اینڈ پہ کنیکٹڈ ہے سو کمپریٹر کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہائی ہوگا لاجک ون ہوگا اسی طرح اگر دوسرا کمپریٹر اس کو ہم لے لیں اس کا ایک جو اینڈ ہے جو انورٹنگ اینڈ ہے ادھر ریفرنس وولٹ ہم نے ٹو وولٹ کنیکٹ کی ہوئی ہے اور اس کا جو نان انورٹنگ اینڈ ہے ادھر ہم نے وہ جو سیمپل سگنل ہے فائیو وولٹ وہ کنیکٹ کیا ہوا سو so, کیونکہ وولٹ جو ہے نان انورٹنگ اینڈ کی وولٹ جو ہے ان پٹ وولٹ ہے وہ ہائی ہے as compare to inverting input volt so اس کمپریٹر کا بھی آؤٹ پٹ ون ہوگا اسی طرح جو تیسرا کمپریٹر ہے جس کے ریفرنس وولٹیج تھری وولٹ ہے اور ان پٹ وولٹ جو ہے سیمپل وولٹ سگنل کی وولٹ فائیو وولٹ ہے اس کا بھی آؤٹ پٹ ون ہوگا اس طرح چوتھا اور پانچواں کمپریٹر ان کے بھی آؤٹ پٹ ون ہوں گے چھٹا اور ساتواں جو کمپریٹر ہے ان کی کیونکہ جو ریفرنس وولٹیج ہے وہ زیادہ ہے as compare to the signal جو ہم کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان دونوں کی آؤٹ پٹ جو ہے زیرو زیرو ہوگی سو بیسکلی سات کمپریٹرس ہمارے پاس ہیں پہلے جو پانچ ہیں ان کی آؤٹ پٹ ون ہے جو آخری دو ہیں ان کی آؤٹ پٹ زیرو ہے بیسکلی کمپریٹر کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں ایک پرائیورٹی انکوڈر کے ساتھ سو پرائیورٹی انکوڈر جو ہے وہ eight into three basically eight inputs ہیں اور تھری آؤٹ پٹس ہیں سو so, سات ہمارے پاس کمپریٹرز ہیں ان سات سات جو آؤٹ پٹس ہیں وہ سات ان پٹس جو ہیں پرائرٹی انکوڈر کے ان کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کی گئی ہے جو آخری والا ان پٹ ہے پرائرٹی انکوڈر کا اس کو ہم نے گراؤنڈ کر دیا ہوا ہے اب بیسکلی پرائرٹی انکوڈر کو اگر ہم سمجھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان پٹ کون سا ایکٹیو ہے تو جو high priority input active ہوگا اس حساب سے آؤٹ پٹ پہ ہمارے پاس ایک تھری بیٹ کوڈ آ جائے گا سو so, اگر ہم کمپریٹرس کو دیکھیں پہلے جو پانچ تھے ان کے آؤٹ پٹ ایکٹیو ہیں اور جو آخری دو کمپریٹرس تھے ان کے آؤٹ پٹس جو ہیں وہ زیرو اینڈ زیرو ہیں جو ساتواں چھٹا کمپریٹر ہے وہ ہائی پرائرٹی ہیں اس طرح پانچویں کی لیس پرائرٹی ہے چوتھے کی اس سے بھی لیس پرائرٹی ہے اور جو آخری والا کمپریٹر ہے اس کے سب سے لو پرائرٹی ہے سو so, اگر ہمارے پاس ایک eight to three priority encoder ہو تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گی کہ ہائیسٹ پرائرٹی ان پٹ کون سی ہے اس پرٹیکولر کیس میں جو پانچواں کمپیوٹر ہے اس کی آؤٹ پٹ جو ہے ہائیسٹ پرائرٹی ہے سو بیسکلی آؤٹ پٹ پہ ہمارے پاس جو تھری بٹ سگنل آئے گا جو ڈیجیٹائز سگنل آئے گا وہ ہوگا 101 جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ففتھ ان پٹ جو ہے پرائرٹی ان کولر کا وہ سلیکٹ کیا گیا سو so بیسکلی ہمارے پاس انیشل جو سگنل تھا وہ 5 وولٹ تھا جو سیمپل اینڈ ہولڈ سگنل تھا وہ ہم نے اپلائی کیا کمپریٹرز نے آؤٹ پٹ اپنا چینج کیا کمپریٹرز کا آؤٹ پٹ جو ہے ہم ایک پرائرٹی ان کولر میں فیڈ کر رہے ہیں پرائرٹی انکوڈر کے آؤٹ پٹ پہ ہمارے پاس وہ ڈیجیٹائزڈ ورژن مل رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس سارے کا سرکٹ ڈائگرام ڈائگرام میں ایک flash A to D converter دکھایا گیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رجسٹر نیٹورک ہے جس کا اوپر والا جو اینڈ ہے وہ وی ریفرنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آٹھ رجسٹر دکھائے گئے ہیں ساروں کی ایکول ویلو ہے سب سے نیچے والا جو رجسٹر ہے اس کو گراؤنڈ سے کنیکٹ کیا ہوا ہے سو وی ریفرنس جو وولٹیج ہے وہ ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے گی ان سارے رجسٹر پہ رجسٹر کے آؤٹ پٹ جو ہیں وہ کمپریٹرس کے ان پٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو انورٹنگ ان پٹس ہیں کمپریٹر کے ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو سات کمپریٹر دکھائے گئے ہیں سب سے نیچے والا جو کمپریٹر ہے اس کے انورٹنگ ان پٹ کے ساتھ جو سب سے والا نیچے رجسٹر ہے اس کے کراس جو بھی وولٹیج ہے وہ کنیکٹڈ ہے اس طرح اس کے اوپر جو کمپریٹر ہے ادھر جو ریفرنس وولٹیج ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو نیچے والے دو رجسٹر پہ جو بھی وولٹیج ہے وہ کنیکٹ کی ہوئی ہے اسی طرح باقی کمپریٹرز کے ساتھ جو ان پٹ سگنل ہے جو کہ سیمپل اینڈ ہولڈ سگنل ہے جو کہ اینالگ سگنل کو ہم نے سیمپل کیا تھا وہ ہم اپلائی کر رہے ہیں نان انورٹنگ ان پٹ پہ سارے کمپریٹر سرکٹ کے ساتھ سو so جیسا کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا ہے جو سیمپل اینڈ ہولڈ سگنل ہے وہ کنیکٹڈ ہے سارے نان انورٹنگ ان پٹ سارے کمپریٹر کے ساتھ کمپریٹرس کے جو آؤٹ پٹ ہیں وہ سات آؤٹ پٹس ہیں وہ پرائرٹی انکوڈر کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں پرائرٹی انکوڈر کا جو آٹھواں ان پٹ ہے اس کو ہم نے گراؤنڈ کیا ہوا ہے پارٹی انکوڈر کے تین آؤٹ پٹس ہیں کیونکہ یہ eight into three priority encoder ہے اور سب سے نیچے ایک انیبل سگنل دکھایا گیا ہے سو so, جو ہی ہم نے ایک ان پٹ سگنل اپلائی کیا کمپریٹر جو ہیں اکارڈنگلی زیرو یا ون آؤٹ پٹ کریں گے depending on the magnitude of the sample and hold signal ہم انیبل کر دیں گے پرائرٹی انکوڈر کو تو جو بھی ان پٹ پہ ویلو ہوگی اکارڈنگلی ایک three bit output code generate ہو جائے گا جو کہ ریپرزینٹ کرے گا سیمپل اینڈ ہولڈ سگنل کو اب اسی طرح نیکسٹ جو سیمپل اینڈ ہولڈ سگنل ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے نیکسٹ ہم سیمپل اینڈ ہولڈ جو سگنل ہے وہ اپلائی کریں گے اگین انیبل سگنل کو ایکٹیویٹ کریں گے پرائرٹی ان ہے اگین ایک نئی ویلو جو ہے جو اس کے ان پٹ پہ اپلائی ہو رہی ہے وہ کنورٹ کر دے گا ہمارے پاس ایک نیا تھری بیٹ آؤٹ پٹ آ جائے گا depending on the initial input sample and hold signal آئیے دیکھتے ہیں اس فلش کنورٹر کا ٹائمنگ ڈائگرام ٹائمنگ ڈائگرام میں نیچے انیبل پلسز دکھائی گئی یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈفرنٹ ٹائمنگ انٹرولس پہ جب یہ فلش کنورٹر جو ہے input sample and hold signal کو کنورٹ کر رہا ہے سو اینالگ ان پٹ وولٹ جو ہے جو سیمپل ہوئی ہوئی اور ہولڈ ہے وہ دکھائی گئی ہے سو so, پہلے انٹرول میں فور اینڈ فائیو کے درمیان ہے اس کے بعد سکس اینڈ سیون کے درمیان ہے اس کے بعد سیون اینڈ ایٹ کے درمیان اینڈ سو ہر انٹرول پہ ہم انیبل جو پلس ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں اور جو فلش uh, کنورٹر ہے وہ اس کو چینج کر ہیں two three bit output دوسرا جو ٹائمنگ ڈائگرام دکھایا گیا وہ دکھا رہا ہے ہمیں آؤٹ پٹ پہ کیا انفارمیشن آ رہی ہے ہر انیبل پلس پہ سو پہلے انیبل پلس پہ آؤٹ پٹ پہ ہمارے پاس فور آ رہا ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے جو انیشل سگنل تھا اس طرح سیکنڈ انیبل پلس پہ ہمیں ایک نئی آؤٹ پٹ مل رہی ہے جو کہ سکس ہے اگین یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے انیشل سیمپل پہ اینڈ سو ادھر ڈفرنٹ سیمپل دکھائے گئے فار ٹویلو ٹائم انٹرولس ابھی ہم نے فلیش کنورٹر کو دیکھا ہے بیسکلی اس میں بہت سارے آپ ایمپس یوز ہو رہے ہیں جو کہ ایز کمپریٹر کنفیگر کیے ہوئے ہیں جیسے کہ ڈائگرام سے ظاہر ہے اگر ہم فلیش کنورٹر جو ہے اس کو تھری بٹ سے سکس بٹس میں بڑھا دیں اس میں تو جو کمپریٹرز ہیں وہ ڈبل ہو رہے ہیں اسی طرح مزید ہم آؤٹ پٹ بٹس جو بڑھائیں کوانٹائزیشن لیول بڑھائیں تو مزید آپ کے جو ہیں کمپریٹر سرکٹ جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں comparator circuit basically complex circuit ہیں جو کافی اسپیس آکوپائی کرتے ہیں so you can not go beyond certain limit certain quantization level آئیے اب آپ ایک دوسرا ہم جو ہے A to D converter discuss کرتے ہیں dual slope A to D converter dual slope A to D converter جو ہے وہ سلو ہے as compare to the flash converter so basically یہ ہائی اسپیڈ اپلیکیشن میں ظاہر ہے استعمال نہیں ہوگا یہ بیسکلی استعمال ہوتا ہے آپ کے ڈیجیٹل وولٹ میٹرز جو ہیں اور دوسرے جو میجرنگ انسٹرومینٹس ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے ڈیول سلوپ کیوں کہتے ہیں وہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے بیسکلی ہم جو ہے ایک انٹیگریٹر ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ ہم اسی آپ ایمپ کو کنفیگر کیا ہوا ایز این انٹیگریٹر اس میں ہم انیشلی جو ہے جب ہم ان پٹ ویلو کو کنورٹ کر رہے ہیں انٹو ڈیجیٹل ویلو تو ایک سلوپ وولٹ سلوپ ہوگا جو نیگیٹو سلوپ ہوگا اور اس کے تھوڑے دیر بعد یہ سرکٹ خود ہی سوئچ کرے گا اور ایک پوزیٹو گوئنگ سلوپ جنریٹ کرے گا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیول سلوپ بیسکلی دو سلوپس جنریٹ کر رہا ہوتا ہے کنورژن کے لیے سو so آئیے دیکھتے ہیں اس کا سرکٹ ڈایا اور سرکٹ ڈایاگرام کی مدد سے اس سرکٹ کے آپریشن کو سمجھتے ہیں dual slope A to D converter کا سرکٹ ڈایا دکھایا گیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک سوئچ ہے اس کا ایک جو ان پٹ ہے وہ ان انپٹ وولٹیج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بیسکلی جو سیمپل ہے جس کو ہم نے ڈیجیٹائز کرنا ہے اور نیچے جو ہے دوسرا اینڈ جو ہے سوئچ کا وہ ایک نیگیٹو وی ریفرنس وولٹیج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو انیشلی بیسکلی جو سوئچ ہے وہ ان انپٹ وولٹیج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سوئچ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک آپ ایمپ لگا ہوا ہے جس کو ہم نے کونیکٹ کیا ایز این انٹیگریٹر یا ایز اے ریمپ جنریٹر یہ بیسکلی اس کے آؤٹ پٹ پہ ایک کانسٹنٹ وولٹیج سگنل پروڈیوس ہوگا اس کمپریٹر کے یا اس انٹیگریٹر کے ان پٹ پہ ایک رجسٹر لگایا ہوا ہے اور ایک فیڈ بیک کیپیسٹر لگایا ہوا ہے جو پوزیٹو اس کا جو اینڈ ہے اس کو ہم نے گراؤنڈ کیا ہوا ہے جو ہی ہم سوئچ کو اینالگ ان پٹ کے ساتھ کونیکٹ کرتے ہیں ایک کرنٹ فلو ہوگا جو کہ اس کیپیسٹر کو چارج کرنا شروع کر دے گا رجسٹر کا جو اینڈ اس انٹیگریٹر سرکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ بیسکلی گراؤنڈ وولٹیج پہ ہے سو کیپیسٹر کا جو اینڈ ہم نے آؤٹ پٹ کے ساتھ کونیکٹ کیا ہوا ہے وہ نیگیٹو کی طرف جانا شروع ہو جائے گا دیٹ مینس آؤٹ پٹ جو وولٹیج ہے وہ زیرو سے نیگیٹو کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی بیسکلی یہ کیپیسٹر جو ہے تھوڑی دیر میں جو ان پٹ وولٹ ہے اس ویلو تک چارج ہو جائے گا انٹیگریٹر سرکٹ کے رائٹ right سائڈ پہ ایک کمپریٹر دکھایا گیا ہے جس کا ایک پازیٹو اینڈ جو ہے وہ گراؤنڈ کیا ہوا ہے اور نیگیٹو اینڈ جو ہے وہ انٹیگریٹر کے آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جیسا کہ ہم نے کمپریٹر کو پہلے ایکسپلین کیا تھا اگر نیگیٹو جو ان پٹ سگنل ہے اس کا میگنیچیوڈ زیادہ ہو پازیٹو پٹ سگنل سے سو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جائے گا اور اس طرح اگر پازیٹو سگنل وہ زیادہ ہے as compare to the negative input signal کے تو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ پازیٹو ہو جائے گا سو جو ہی ان پٹ وولٹیج ہم نے اپلائی کی جو انٹیگریٹر کا آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو سے نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے گا کمپریٹر کا جو پوزیٹو پٹ سگنل ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ ہے اور جو نیگیٹو ان پٹ سگنل ہے وہ آؤٹ پٹ کے ساتھ ہے جو کہ نیگیٹو ہو گیا یا کم ہو گیا as compare to the input signal that means comparator کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہائی ہو جائے گا جب ہائی ہوگا تو اس کے ساتھ جو اینڈ گیٹ کونیکٹڈ ہے اس کو انیبل کر دے گا اینڈ گیٹ کا جو دوسرا ان پٹ ہے وہ ایک کلاک سگنل کے ساتھ لگا ہوا ہے دیٹ مینس کلاک سگنل جو ہے وہ اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہو جائے گی اسی طرح جب کمپریٹر کا آؤٹ پٹ ہائی ہوگا نیچے کنٹرول لاجک سرکٹری ہے اس کو ٹریگر کر دے گی کاؤنٹر جو ہے وہ ریسٹ ہو جائے گا جو ہی کنٹرول سگنل کنٹرول لاجک کے پاس وہ پلس ملے گا کاؤنٹر کو زیرو زیرو زیرو زیرو پہ سیٹ کر دے گا کلاک سگنلز کی وجہ سے کاؤنٹر جو ہے انکریمنٹ کرنا شروع ہو جائے گا اب یہ کاؤنٹر جو ہے کتنے کاؤنٹ ویلو تک انکریمنٹ کرے گا یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ یہ فور بٹ کاؤنٹر ہے یا ایٹ بٹ کاؤنٹر ہے سو so, اگر بٹ کاؤنٹر ہے تو این بٹس تک یہ کاؤنٹ اپ کرے گا اب جو ہی یہ اپنے ٹرمینل کاؤنٹ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ واپس ریسائکل ہو کے زیرو زیرو زیرو زیرو پہ آئے گا سو بیسکلی ٹرمینل کاؤنٹ پہ یہ کاؤنٹر جو ہے ایک پلس بھیجے گا کنٹرول لاجک سرکٹ کو کنٹرول لاجک جو سرکٹ ہے وہ ایک سوئچ سگنل بھیجے گا جو کہ سوئچ کو سے چینج کر کے مائنس وی ریفرنس کے ساتھ کونیکٹ کر دے گا جو ہی سوئچ مائنس وی ریفرنس کے ساتھ کونیکٹ ہوگا پٹ سگنل جو ہے اس کی تھرو اس کے تھرو کرنٹ جو ہے جو چارج کر رہا تھا کیپیسٹر کو وہ اسٹاپ ہو جائے گا اور کیپیسٹر جو ہے ڈسچارج کرنا شروع ہو جائے گا کیونکہ وی ریفرنس جو ہے وہ نیگیٹو ہے سو so, جو ہی کیپیسٹر ڈسچارج کرے گا جو انٹیگریٹر سرکٹ کا آؤٹ پٹ ہے جو کہ کچھ نیگیٹو وولٹیج تک پہنچا ہوا ہے جو کہ اکیولنٹ ہے ان پٹ جو سیمپل سگنل تھا اس سے زیرو کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا جو ہی کمپریٹر کا نیگیٹو ان پٹ جو ہے وہ زیرو پہ پہنچے گا پوزیٹو پٹ کیونکہ زیرو ہے کمپریٹر کا آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا جو ہی زیرو ہوگا کلاک سگنل جو ہے وہ ڈسیبل ہو جائے گا کیونکہ اینڈ گیٹ کا ان پٹ جو ہے وہ ڈسیبل ہو رہا ہے سو کلاک سگنل جو ہی ڈسیبل ہوگا کاؤنٹر جو ہے کاؤنٹ کرنا بند ہو جائے گا اس کو اگر آپ واپس جا کے ہم دوبارہ سمجھیں جب کاؤنٹر جو ہے اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچتا ہے تو ادھر سے دوبارہ کاؤنٹ اپنا زیرو زیرو زیرو ویلو سے شروع کر دیتا ہے سو so, اسی انسٹنٹ میں ہم نے سوئچ کو مائنس وی ریفرنس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے سو so, بیسکلی اگر آپ اس پہ غور کریں کاؤنٹر جو ہے کاؤنٹ کرے گا زیرو ویلو سے کچھ این کاؤنٹ تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی جو ہے کیپیسٹر ڈسچارج ہو رہا ہے اور انٹیگریٹر کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو پہ آ رہا ہے بیسکلی یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اینالگ ان پٹ جو ویلو ہے وہ کیا ویلو تھی اگر لیٹ سے ٹو وولٹ تھی تو کیپیسٹر ٹو وولٹ کے لیے چارج ہوا ہے تو واپس ٹو وولٹ سے زیرو پہ آنا تھوڑا ٹائم لے گا اگر ان پٹ ویلو جو ہے جو سیمپل ہے وہ فائیو وولٹ تھا کیپیسٹر فائیو وولٹ پہ چارج ہوا ہے سو فائیو وولٹ سے واپس زیرو وولٹ پہ آنے کے لیے زیادہ ٹائم لے گا دیٹ مینس کاؤنٹر جو ہے وہ زیادہ دیر تک کاؤنٹ کرے گا ٹو وولٹ کے کیس میں کاؤنٹر جو ہے کم کاؤنٹ کرے گا سو so بیسکلی جب کیپیسٹر کمپلیٹلی ڈسچارج ہو جاتا ہے زیرو وولٹ پہ آ جاتا ہے کمپریٹر جو ہے اگین ایک پلس بھیجے گا کنٹرول لاجک جو ہے جو بھی کاؤنٹر پہ انفارمیشن ہے اس کو لیچ کر دے گا اور لیچ پہ جو بھی انفارمیشن ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ان پٹ سگنل کا ڈیجیٹائزڈ ورژن آج ہم نے لیکچر میں دو اینالگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر دیکھے فلیش کنورٹر اور ڈیول سلوپ کنورٹر ایک آخری جو analog to digital converter successive approximation وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر تک اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے خدا حافظ اور السلام علیکم